حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اسے اسے حفظ کیا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور اس کے گھر والوں میں سے دس ایسے افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو سولہ